الحمد للہ وقفا وسلام العباد اصطفى اما بعد آباد بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان کان فرطا یہ صورت قحف کی آیت نمبر 28 ہے جو میں نے پڑھی ہے اور سور کہف بڑی اہم صورتوں میں سے ہے جس کی دو بڑی اہم فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے ایک بڑی فضیلت تو یہ ہے سورت القحف کی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد روایا کہ جو انسان سورت القحف کی ابتدائی دس آیات کو یاد کر لے گا اسے ممن فتنتی دجال تو اللہ تعالیٰ اسے فتنے دجال سے محفوظ کر دیں گے بہت بڑی فضیرت ہے فتنے دجال سے بڑا کوئی دوسرا فتنہ مومن کے لیے نہیں ہو سکتا لیکن آپ نے فرمایا یہ سورت القحف کی برکت یہ ہے کہ جو انسان سورت القحف کو برا کی ابتدائی دس آیتوں کو یاد کر لے الحمد للہ ابدیل کتاب اولم اللہ جا یہاں سے لے کر کے دس آیتوں تک جس نے یاد کر لیا اسے اللہ تعالیٰ فتنے دجال سے محسوس رکھیں گے یہ پہلی فضیلت ہے دوسری فضیلت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے جس کو امام نسائی اور امام حاکم وغیرہ نے نقل کیا ہے ابو سعید القدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ شراب نے شاہ فرمایا من قارا سورت القحف سے یو جس انسان نے جمعے کے دن سورت القحف کی تلاوت کر لیا جس شخص نے سورت القحف کو جمعے کے دن تلاوت کر لیا تو اللہ رب العالمین سورت القحف کی تلاوت کی برکت سے اسے ہفتے بھر کے لیے نور ایمان عطا کر دیتے ہیں یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اس لیے سورت القحف پڑھنے کی کوشش کیا کریں اسی سورت القحف کی آیت نمبر اٹھائیس ہے جو میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ولا توتے من اغفلنا کل بہ ان دکرینا و تباہ ہواہ و کان امر فروتا ہم لوگ سارے ساتھی جو ہیں ایک معاشرتی زندگی گزارتے ہیں جس معاشرے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں صحیح بھی ہیں اور غلط بھی ہیں نیک بھی ہیں اور صالح بھی ہیں نمازی بھی ہیں بے نمازی بھی ہیں حاجی بھی ہے تو شرابی اور دانی بھی معاشرے میں رہا کرتے ہیں جہاں ایک بڑا امانت دار ہے وہیں معاشرے میں شہر گاؤں کے اندر چور بھی بسا کرتے ہیں ایسے پرفتر حالات کے اندر جس میں ہمیں زندگی گزارنی پڑ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی کچھ وصول اور ضوابط بنائے ہیں اور ہمیں ہر قسم کے شر ہر قسم کے منقرات اور برائیوں سے بچنے کے لیے یہ ہمیں تعلیم دیا ہے کہ ہمیشہ تم نیک لوگوں کے اتباع کرو اور نیک لوگوں کے چال چلن کو اختیار کرو اگر اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی غلالت اور گمراہی آور آورگی اور برے چال چلن سے بچانا ہے تو نیک لوگوں کے چال چلن کو اپناؤ نیک لوگوں سے محبت کرو انہی کے پاس تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو برے لوگوں کے صحبت اور برے لوگوں کے چال چلن سے بچاؤ رب العالمی نے فرمایا والا توتے من اغفلنا کل بہ انکری و تبا ہوا ہو کان امر ہو فروتا ولا پوتے من اغفلنا قلب کل بہ اے ہمارے نبی آپ ایسے شخص کی بات کبھی نہ سنیں ایسے شخص کی اطاعت نہ کریں ایسے شخص کی چال چلن اختیار نہ کریں من اغفلنا کل بہو ان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد اور عبادت سے غافل کر دیا ہے جو انسان اللہ تعالی کی یاد سے محروم کر دیا گیا ہو جو شخص اللہ تعالی کی عبادت سے محروم ہو جس شخص کو اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت اور فرما برداری اور ذکر سے دور کر دیا ہو آپ ایسے انسان کی نہ تو باتیں سنیں نہ اس سے محبت کریں اور نہ اس کے چال چلن اختیار کریں آپ ان کے طور طریقوں سے بچیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے سے اپنے آپ کو بچائیں اس کی وجہ کیا ہے جس جو جس شخص کے دل کو اللہ تعالی اپنی یاد سے غافل کر دے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ ادان سننے کے بعد مسجد تک آنے کی آپ کو توفیق مل گئی ہے پتہ نہیں آپ کے ماں باپ کی دعا ہے یا آپ کے اندر کوئی اخلاص ہے یا اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے جو اپنی اطاعت کا کی توفیق دے رکھا ہے ورنہ جانتے ہیں کہ ایک ایسے زمانے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں کم سے کم پنچانوے فیصد لوگ جو ہے مسجد میں آنے کی توفیق نہیں پا رہے ہیں انہوں نے کیا گناہ کیا اپنے رب کو اس قدر ناراض کیا کہ مسجد کے بابو میں رہ کر کے بھی مسجد میں آنے سے وہ محروم ہے تو میرے بھائیوں آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ولا تو من اغفلنا فلنا کل ذکرنا جس شخص کو جو شخص اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے محروم ہے جو شخص حرام کاریوں برائیوں میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت سے بھولا اسے بھٹکا ہوا ہے ایسے انسان پر اللہ تعالیٰ کس قدر نالا کس قدر غصہ ہے کس قدر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض رہتے ہیں کہ انہیں نیکی کی توفیق نہیں مل رہی ہے ایسے شخص سے آپ اپنے آپ کو بچائیے وجہ کیا ہے وکان امر ہو فوروپا ولا من اغفلنا اگفلنا قلبہ انکرینا و تابا ہوا ہو وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ذکر نہیں کرتا اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا ہے ذرا سوچو اللہ کی اتباع جب نہ کیا اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی اگر پیروی نہ کیا تو کس کا غلام بن گیا اپنے نفس کا اب اس کا نفس جو کہتا ہے وہی کرتا ہے اور انسان کا نفس جو ہے ہمیشہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اسی لیے نبی علیہ السلام نے بڑی شدت کے ساتھ دعا مانگنے کا حکم مانگنے کا حکم دیا اللہ کینی شرا نفسی اے اللہ ہم تمام اے اللہ نبی السلام دعا مانگ رہے اے اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لینا آپ جانتے ہیں جب بھی نبی علیہ السلام خطاب کرنے لگتے ہزاروں لوگ آپ کے سامنے ہیں آپ ممبر پر ہیں لیکن آپ ونا من شرور انفسنا اللہ ہم تمام ساتھیوں کو نفس کے شر سے بچا لینا جو انسان اللہ تعالی کی عبادت نہ کر رہا ہو کتاب و سنت کی پیروی نہ کرے شریعت کی پیروی نہ کرے ہر قسم کے خیر سے محفوظ ہو گیا ہے اور اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے اس لیے اب اس میں کوئی خیر باقی بھی اس میں شر ہی شر آ گیا کیوں انسان جب اپنے نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے تو اس میں شر ہی شر ہوتا ہے اس میں کوئی خیر نہیں بھلائی کا پہلو باقی نہیں رہ جاتا اس لیے رب العالمین نے آگے رشاط نمایا وکان امرح فوروپا وکان امرح فوروپا اور اس کا ہر کام جو ہے حد سے گزرا ہوا ہے جب اللہ کی یاد سے غافل ہے اب اللہ تعالیٰ اس کے جان کی مال کی ایمان کی حفاظت نہیں کرتے کیوں اب وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فد قرونی اب تم مجھے یاد کرو گے تب ہم تمہیں یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ یاد رکھیں گے کیا مطلب ہے اللہ آپ کے جان مال ایمان کی حفاظت کریں گے رب العالمی فرماتے ہیں ولا فن نس اللہ فن جب لوگ اللہ کو بھولے تو اپنے آپ کو بھی وہ بھول جاتے ہیں اپنی حقیقت کو بھی بھول جاتے ہیں ولا نس اللہ فن ساہوم ان کو قرآن پاک کہتا ہے ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھولے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بنا دیا کہ خود اپنے آپ کو بھول گئے وہ اب اپنے نقصان اور فائدے کے کی سوج بوجھ ان کے اندر باقی نہیں رہ گئی اسی لیے اللہ رب العالمین آخری یاد نے فرمایا وہ کانا ہو فروتا جو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے جس کا دل اللہ تعالی سے ہٹ گیا اللہ تعالیٰ سے غافل ہوا اور اپنے نفس کی پیروی کرنے لگا اب اس کے اندر کوئی خیر نہیں اس کا ہر عمل اس کا ہر کام جو ہے حد سے بڑھا ہوا ہوتا ہے زیادتی کا ہوتا ہے اسی لیے جہاں جب جس معاشرے میں ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں ایک محلے میں کون سے نیک لوگ ہیں کون سے اچھے لوگ ہیں کون سے عبادت گزار لوگ ہیں کون ہیں جو اللہ اس کے رسول کے فرما بردار ہیں کہ ان کے چال چلن اچھے ہیں ہمیں انہی سے میل جول رکھنا چاہیے انہی سے ہمیں دوستی رکھنی چاہیے انہی کے یہاں ہمارا ہماری آمد و رفت ہونی چاہیے اور اپنے ذات کے ساتھ ساتھ ضروری ضروری ہے کہ اپنی اولاد اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی فکر رکھیں کہ آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی آپ کے بچوں کا ملنا جلنا کس کے ساتھ ہے بچوں کے دوست کیسے ہیں بچی کی سہیلیاں کیسی ہیں گھر والوں کے تعلقات کیسے ہیں کس قسم کے لوگوں کی آمد و رفت گھر میں ہے اور کیسے لوگوں کے ٹیلی فون گھر میں آتے ہیں بچوں کے کن کے بچوں سے کن کے کن کے رابطے ہیں یہ آپ کے ہمارے فرائض میں سے ہے ہم دیکھیں کیوں اگر وہ بے دین ہے تو ہم تو ڈوبے ہیں شرم تجھے بھی لے ڈوبے کا کہیں معاملہ نہ ہو جائے اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ خود اپنی بھی پرواہ کریں اور اپنی اولاد کی بھی پرواہ کریں ہماری اور آپ کی کیا حقیقت ہے آپ کی اولاد کی کیا حقیقت ہے ہمارے اور آپ کے بچوں کی کیا ویلو ہے موسا کلیم اللہ ہے رب العالمی نے فرمایا اے موسا یاد رکھو اگر تم نے کسی ایسے انسان کی جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے اے موسا ہاں، اگر تم نے ہاں، ایسے انسان کی پیروی کیا جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے وہ تباہ واہ وہ تو وہ تم کو بھی ہرا کو برباد کر دے گا واہ موسا کلیم اللہ لیکن نفس پرست کی بات مانے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نسا اکاط یا تن اکا دو تجدا کل سما تشہ فلا کا اللہ عمر بہا وا ہا فرد اے موسا آخرت کا نبوت مل رہی سو کہا کیا ہے اللہ تعالیٰ موسا کلیم اللہ کو نبوت عطا کر رہے ہیں اور نبوت عطا کرتے یہ فرماتے ہیں کہ آخرت کی فکر رکھنا آخرت کی تیاری کرنا سی سیاح قیامت یقیناً آ کر کے رہے گی اور اے موسا قیامت کس لیے آئے گی لے تجزا کل نب بما تسا قیامت اس لیے آئے گی کہ ہر انسان نے کیا جو کیا ہے اس اس کا پورا پورا بدلا دے دے اس لیے موسا قیامت آمد کو کبھی نہیں بھولنا آخرت سے کبھی غافل نہیں ہونا کھانا پڑا یس ڈن نکانا بننا اللہ فراج سدن نانہا ملا بہا جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا بلکہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے کہیں اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا تو تم کو بھی قیامت سے وہ غافل کر کے موسا تم کو بھی تباہ کر دے گا اتنا خطرناک ہوتا ہے وہ انسان جو اللہ جس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے اور وہ انسان اپنی نفس کی پیروی کرنے لگے اتنا خطرناک ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو بھی وہ ہلاک اور برباد کر دیتا ہے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا کرتا ہے اسی لیے ہمیں میرے بھائیوں ہمیں اپنے تعلقات قائم کرنے دوستی بنانے دوست دوستانہ ہاں، دوستی قائم کر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سامنے والے انسان کا اچھی طریقے سے آپ جائزہ لے لیں حضرت امام ابو داؤد امام ترمیری امام ابن نماز احمد بن حمد رہے محمد اللہ وغیرہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ساتھ نمایا کتنی بڑی حقیقت واضح کر دیا ہے ہمارا اور آپ کا کام ہے اس حدیث کو سن کر کے اپنے حالات کا جائزہ لینا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا المر علی دین خلیل ہی اے لوگوں یاد رکھنا آدمی جس سے دوستی کرتا ہے اسی کے نظریے پر بھی ہو جاتا ہے اسی کے چال چلن کو اختیار کرتا ہے یہ انسان المر علی دین خلیل ہی آدمی جس سے دوستی کرتا ہے اسی کے طریقے پر بھی چلتا ہے اس لیے فلندر اہد کم خالد اس لیے دوستی کرنے کے پہلے پہلے دیکھ لیا کرو کہ ہاں اس کے چال چلن کیا ہیں اس کے عقیدے کیا ہیں اس کے نظریات کیا ہیں اس کے طور طریقے کیا ہیں اس کے افکار کیا ہیں کیونکہ دوستی جو ہے کہیں ایسا نہ ہو اس دوست کی دوستی جو ہے تمہیں لے بو گئی اللہ کے رسول سلم کتنی وضاحت کے ساتھ اعلان فرما دیے ہیں اسی لیے عرب کا مقول یہ تھا کہ کسی آدمی کے متعلق پوچھنا ہے تو آدمی کو نہ پوچھو بلکہ آدمی کے دوست کو پوچھو اس کا ملنا جلنا اس کا اٹھنا بیٹھنا کس قسم کے لوگوں کے ساتھ کیوں اگر اس کے ملنے والے اچھے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ جس کو جس کے بارے میں تمہیں تحقیق کرنی ہے وہ اچھا ہوگا اس لاتس ان کری رہی آدمی سے کے بارے میں آدمی کے بارے میں آدمی سے نہ پوچھو بلکہ آدمی آدمیوں کے دوست کے بارے میں معلوم کر لو اگر آپ کو رشتہ کرنا ہے تو صرف ہونے والے داماد کی تنخواہ نہ دیکھ لو اس کی نوکری کو نہ دیکھ لو ذرا دیکھو کہ ہاں اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے آیا بے دین نوجوانوں کے ساتھ ہے یا دیندار نوجوانوں کے ساتھ ہے آوارہ لوگوں کے ساتھ ہے یا کسی شریف انسان کے ساتھ ہے ہمیشہ انسان کو دیکھ لینا چاہیے تو آپ فرما رہے ہیں المر والا دین خلیل ہی آدمی کے اپنے خلیل کے دوست پر ہوتا ہے خلیل کہتے ہیں دلی دوستی کرنے والے ایک ہے ساحلی رواداری چلتے پھرتے سلیک الیک سلیک کر لینا خیریت معلوم کر لینا اور ایک ہے جہاں ڈیوٹی پولیس بھی اس کے پاس جا کر کے بیٹھ جانا بغیر جس کو جی، جی، جگری دوست کہتے ہیں جگری دوست یا کسی کے ہاں جگری دوست بنانے اور اچھے تعلقات اور چاہے اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جائیداد لے لیا جائے المر او الا دین خلیل ہوئی ہمارے اسلاف اللہ اکبر جہاں دنیا کی بہت ساری چیزوں کی دعا کرتے تھے وہیں ایک دعا یہ بھی مانگتے تھے اللہ مرفکنی جلی سن سوالحا اللہ اچھا ساتھ ساتھی نصیب کر دے یہ اچھی دعا ہونی چاہیے کہ اچھا ساتھی نصیب کرے نبی علیہ السلام کا وہ فرمان ذرا سوچیں اچھے ساتھی کتنے خیر و برکت کے لوگ ہوتے ہیں ایک انسان اگر اچھے ساتھی کے ساتھ ایک انسان اچھے ساتھی اچھے ساتھ اچھے لوگوں کا ساتھ پکڑے گا اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو برا برا آدمی بھی اچھے لوگوں کی صحبت میں اچھا بن جاتا ہے لیکن آپ ذرا سوچیں آپ بڑے نماز کے پابند ہیں آپ جا کے رہنے لگے ایسے کمرے میں جہاں سارے بے نمازی ہیں تو ممکن ہے کہ ان کی نماز نہ پڑھنے کی نحوست آپ کو بھی کر جائے اور آگے چل کر کے ارے بھائی یہ سارے کافی پانچ مسلمان سوئے ہیں ایک میں ہی سویا رہ گیا تو کیا فرق پڑ گیا ہاں، شیطان آپ کو بھی انہیں جیسے بنانے کی کوشش کرتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ اسلاف کے اس سنت کے مطابق دعا مانگنی چاہیے دعا مانگا کرتے تھے اللہ مر بکنی جلی سن سالحا اے اللہ ہمیں اچھا نیک ساتھی عطا کر دے نیک ساتھی خیر برکت والا ہوتا ہے وہ آپ کو برائی سے روکے گا آپ کو اچھائی کی دعوت دے گا آپ کی وہ اصلاح کرے گا اور نبی علیہ شام کا وہ فرمان کہ المر المومن میرات المومن ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے آپ کا آئینہ ہی درست نہیں ہوگا تو آپ کا عیب کیسے ظاہر ہوگا آئینہ ہی اگر بگڑا ہوا ہوگا آپ جس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے شکل و اپنے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ آئینہ ہی خراب ہو چکا ہو تو آپ کے شکل کے عیب کو اور آپ کے جسمانی عیب کو نہیں بتا سکتا آئینہ درست ہونا چاہیے آپ اپنا آئینہ جس کو بنا رہے ہیں جو آپ کا دوست مومن ہے وہ اگر اچھا ہوگا تو آپ کا آئینہ درست ہے تو آپ بھی اپنے عیب کو دور کر لیں گے کیوں آئینے کا مطلب ہوتا ہے آئینے میں دیکھ کر کے اپنے عجوب کو دور کر لینا ولا تو پریمن افلنا ذکرنا و تبا ہوا ہو وکان امر ہو فروتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک مل کے ملک نصیب فرمائے باقی ان شاء اللہ اگر اکور قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب واتوب اليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب کا سبحانك الله